حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم لوگ سنیہ ازاخر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے آپ میری طرف متوجہ ہوئے جبکہ میں نے اس فر سے رنگی ہوئی چادر اور رکھی تھی آپ نے فرمایا یہ کیا ہے میں سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز ناگوار گزری ہے میں گھر والوں کے پاس گیا انہوں نے تنور جلا رکھا تھا میں نے وہ چادر تنور میں ڈال دی اگلے دن میں حاضر خدمت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ چادر کا کیا بنا میں نے بتا دیا آپ نے فرمایا تو نے اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کیوں نہ پہنا دی عورتوں کے لیے اس چادر کے استعمال میں کوئی حرج نہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار چھ سو تین